السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان شریف کے درس قرآن ترتیب بھائی ود ود و مسائل مسئلہ دادا سړی طبیعت خرابی بے تر گیارہ بجے رسے نیت سی پر شمائے پہ اخری روزے نیت پا دورہ نہ کئی بے گیارہ بجے کا طبیعت روگو بے دی روزہ کی کا طبیعت نو روغ بیمار ہو بے کوجہ کی دا روزہ طریقے سر رمضان شریف ادا روزہ کی جی